بھائی جی رضی اللہ تعالیٰ خیال ان کو آیا کہ یار میں جس شیخ کا مرید ہوں وہ سید نہیں آپ شیخ ابو الحسن خرقانی کے مرید شیخ ابو الحسن خرقانی سید نہیں دل میں خیال آیا یار میں تو غیر سید کا مرید مسجد کی دیوار پر چاروں طرف سے شعر لکھا ہوا ظاہر ہو گیا کہ ہر کے عاشق شد جمال ذات را کو سید جملہ کائنات را اے باجیر جو حق کی ذات کا عاشق ہو جاتا ہے وہ ساری کائنات کا وہی سید ہوتا ہے ابو الحسن خرقانی ہمارا عاشق ہے اب وہ اب وہی سید ہے جملہ کائنات آج یہ صورت حال بنی ہوئی ہے کہ سادات کے گھر میں پردہ ختم ہو گیا بزرگ لوگ فرماتے ہیں اگر سید کے گھر بھی پردہ نہ ہونا تو پھر سمجھو میرا سیا سید نہیں سیدہ خاتون جنت کی وہ ان کی نسل سے اور پھر پردے کا عاشق نہ ہو کہ قیامت کے روز حکم ہوگا نبیوں جیسے پاکوں کو کہ سر جھکاؤ نظریں پست کرو محمد الرسول اللہ کی شہزادی موت میں ستر ہزار فرشتوں کے ذرمٹ میں جائیں گے کسی نبی کی ادھر آ کے پھنس سید بھی کہیں پھر سکول بھی جائیں ہاں؟ سکول جی، منڈا نہیں بچتا ہوئے منڈا ہوئے منڈا نہیں بچتا کھوتی نہیں بچتی ہوئے وہ جنسا سکول سو عزت نال کی کرتے ہیں میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں جو آپ نے ساری زندگی نہیں سنی ہوگی میں نے نہیں سنی پڑی ساڈا جیسے نا جی حویلی گارے جی نہ خالی پی نا سیلاب متاثرین پوچھ چکا خیمہ بدوش جڑے ہوں نے وہ ڈیرا مراد جمالی ایک جیکو آباد تو تو اگے کوئٹہ پہلا بلوچستان اتوں میں گھر آیا سی بچارا اتنے بھی خامیاں رہتا سی اتنے خیامیا والد سی انہوں دا معذور سی منڈا جوان جایا سی وہ ڈرائیوری کرتا سی سی منڈا جڑا وہ شادی شدہ سی پہلے دن جدو آن کے اتنے اتنا لایا نا اتوں کمائی نکلی سڈے محلے میں کچھ کٹھا کر لیا وا بچے روٹی پانی کو دھد شو سڈے گھر آ بڑی سڈے گھر دسیا بھی اس طرح آئے ہیں سڈے گھر دیا نے کیا انہوں نے بھی اپنے پورے گھر دے روٹی ٹکڑ جہاں سڈے کو جایا کرو دھد بھی بچوں کا کو جایا کرو چٹے انگوٹھے چن ڈرائیور بچہ بھی والدوں چیٹا نماز کوئی شہر رے بندے سڈے گھر دیا نے استعمال شدہ جوڑا کپڑے کا اس مائی نو نو جا دے اس نو نو جا دتا نو نے مرد نو دسیا اپنے نو منڈے نو کیا گل ہے مینو کپڑے ادھر آئے نا مرد نے کیا اس عورت نو اپنی گھر والی نو کہ ایک کپڑے واپس کر دے

سکول کی کفر بغیر سے یہودیت ماں چو نا انگریز بہن جب ماں جس کو تعلیم دے گا کیا بنا دے گا اب وہ ان پڑھ ہے چند دن روٹی کھائی اتنا قدر کر رہا ہے کہ ہمارے گھر والی گھر والیوں کے کپڑے کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کر رہا یہ کون ہے سکول میں پڑھے کوئی سید ہے کوئی مفتی ہے کوئی پیر ہے کوئی فلان ہے اور اپنی وہ اپنی خود بہو بیٹی اور عزت جو ہے اس کا خیال نہیں کرتا کپڑے کا دوسرے کا تو دور کی بات ہے نا اس وجہ سے میں کہتا ہوں مشرقی علامہ اقبال نے کہا علامہ اقبال کہتا ہے مشرقی گناہ گار مغربی عبادت گزار سے اچھا ہوتا ہے یعنی کیا مطلب مغربی ذہن وہ سکولی ذہن مغربی ذہن کا عبادت گزار ہو نمازی ہو پرہیزی ہو حاجی ہو فلان ہو فلان ہو اس لائن کے اندر انسانیت نہیں ہوگی اگر مشرقی ذہن کا بندہ ہے ان پڑھا ہے تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ اس کا ذہن جو اس کے اندر اس کے کے ذہن اندر جو انسانیت ہوگی نا یہاں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں یہ تعلیم لائن تعلیم اس کا نام تعلیم نہیں اس کا نام ہے تجہیل تعلیم کا معنی ہوتا ہے علم دینا کسی کو تجہیل کا معنی ہوتا ہے جہل بنانا کتی کٹھی کے بچے جہل بناتے ہیں نام چچی کا نام پر رکھ دیا اب ایمان سے بتاؤ ٹٹی کا نام برفی رکھ دینے سے برفی بن جائے گی کیا سور کا نام اگر ہرن رکھ دیں تو ہرن بن جائے گا کیا کسی چیز کا نام بدلنے سے حقیقت بدل سکتی ہے اب اس خنزیر کے بچے نے انسانیت نکالنے کا نام کیا رکھ دیا تعلیم انسانیت نکال رہا ہے ان پڑھ میں اتنی انسانیت ہے اب یہ دیکھ میں تو کہتا ہوں کہ مغربی ذہن کا مسلمان مشرقی ذہن کا کافر یہ کافر اس سے بہتر ہوگا اس پر واقعہ سنو وہ تو واقعہ سن لیا نا گناہ گار کا یہ کافر کا سنو میرے گھر کے ساتھ ایک گاؤں ہے اس کا نام ہے سلطان پہ بڑا مشہور گاؤں ہے سلطان کے کی عورتیں جاتی ہیں سادہ سندر اسٹیٹ ڈائمنڈ کے ساتھ سندر اسٹیٹ ہے ہزاروں فیکٹریاں اس میں سینکڑوں میلوں میں یعنی سینکڑوں مربوں میں ہے کئی میلوں میں ہے وہ سلطان کے کی عورتیں جاتی ہیں لڑکیاں سکول والی نا جن کی جی صاحبہ وہاں پر کمانے کے لیے جاتی ہیں ایک دن وہاں کے عیسائی نے اپنی گھر والی کو کہا تو بھی چلی جاؤ ایک دن گئی واپس آئی تو کہنے لگی مرد کو کہ میں تو ادھر نہیں جاتی ادھر تو کوئی کنجری جائے گی یہ کون کہہ رہی ہے چوڑی مثال دینا جا چوڑیا جہاں سڈے معاشرے کا بدترین زلیل ترین شخص شمار ہوں چوڑا لیکن مسلم جڑیاں سکول دیاں گشتیاں مسلمان شمار ہوندیاں ہوں جا رہی ہیں روزانہ تے پھیرے جویں مرضی پا رہی ہیں جو مرضی لگدا پیا بیبییاں نوں پرواہ نہیں ہو ہے روزانہ تے چوڑی ایک دن وچ تو سچی دس پھر کافر ان پڑھ کافر مشرقی کافر مگر بھی مسلمان نال اچھا نہ ہوا اج سید لمبیا دی امت پاک جڑی او چوڑے برابر نہیں رہی امت کیا میں آکھاں قسم خدا دی کر کے انا اوئے ڈشاں ڈشاں سادات مفتی تھی پتہ نہیں کیا کیا بھائی لشاں کرائیں چیزیاں کرائیں چھوڑی انہوں نے کو کتنے کو کتنے کو کتنے چوڑی چوڑی جڑی شے گوارا نہیں کر دی اج کتنے وڑ گئی یہ کدا اثر ہے تعلیم تعلیم سے تجاب میں دالش کی چکی ہو جائے ملائم ہاں۔ میں خود ویکیا قسم خدا بھی سید اللہ سی دیا نا اللہ علیہ ختم قطعی ہے کہ جب نبی پاک کے دین سے منعرف ہوگا تو نسول اللہ کا خاندان ہی نہیں رہے گا رشتے ٹوٹ جاتا ہے ختم جیسے سر سید جانتے ہو سر جی۔ سر سور ہے اس کو سور کتا رسول اللہ کو واشی کہتے رسول اللہ کے دین دین کو نعوذ باللہ من ظالم جاہلیت چوڑے مراسی سے بات کر اب سے بتاؤ یہ جو اوپر بیٹھا ہوا گیلن ہم اس کو گیلانی نہیں کہتے گیلن کہتے وزیر اعظم ہے نا کنجر گیلن گیلن اور کنجر کی جو گیلن ہے گیلن کی کنجر کی گیلانی میں نے تو اس پہ اس دلے اس دلے کو ادھر ان کے ادھر کے جو ہے نا وہ اس کے جتنے سجادے ادھر بیٹھے ہیں خنزیروں کو وہاں پر میں نے وہ جوتا پھیرا تھا اللہ کے فضل سے ایسی خدمت کی میں نے کہا نظیر مفولہ عالم دے کشتی دے چڈیاں بہن والا جڑا نا اس گیلانی نہیں ہو سکتا پاک ہے دلے کتوں اولاد ہو ہاں جی۔ جی، جی، گیلنگ نے میرے پابندی لائی جی جی شیڈول میں میں میں میں میں دہشت شامل ہاں یہ نے نے انہوں صرف غیرت سبق بنا بیٹھا بغیر تو شرم کرو تھی دیاں بہن ہو گئے گولیاں مار مار کے چھوڑ مارت رب پا جہنم سٹ دے میں قبول ہے میں رسول اللہ کی عزت اور گوبار نہیں ہو سکتی رسول اللہ سامنے خالی بہنا تھوڑا ہوں کلوتی کلو کے بندہ بہ جانے بو بعد سو جانے اگلے مرلے جڑے نے کئی دکھا سویرے مینو بندے آن کے اخبار بخائی جی ہاتھ ملائی کڑی ہے بے بخوف پتا نہیں بڑے بچے نے ہاتھ ملایا ہے تے ہاتھ ملانا پہلا مرلہ ہے اگلے مرلے جڑے نے دی فوٹو نہیں آئی کیوں نہیں آئی اس واسطے کہ حالے ذرا قوم جڑی ہے سارے برداشت نہیں کریں گے جس ویلے سارے ڈلے بن گئے اس ویلے پھر اگلے مرلے بھی صاف آ جان گے پھر آخر گے بلو پرنٹ پھر کی گے پھر نہ پا جان

سکولر ایک کافی نا کشمیر مذاکرات ہاں کیا ہے کیا ہے شاہ ہاں۔ محمود قریشی ہاں جن مسائل کو شاہ محمود قریشی حل نہ کر سکے ہاں۔ محترمہ نے اپنی نرمی کی وجہ سے بڑے آسانی سے حل کروا لی

حیا ہم نے بھی دیکھے ہیں بہت بے شرم سبقت لے گئی ہے اے ماسٹر صاحب بے حیا سبقت لے گئی پاکستان اپنا بہترین چہرہ ہمارے یہ ہے سکول کی محنت کا نتیجہ اب دو دون بزرگوں کو جنہوں نے کہا وہ یہ کفر گڑھ ہے یہ ہے یہ لالت گڑھ ہے یہ درتی کاٹا ہے یہ جالت کاٹا ہے تاجدار گولڈا نے فرمایا دیکھ لینا جیسے جیسے یہ تعلیم عام ہوگی سوائے پیٹ پرستی اور ظاہر پرستی کے اور کچھ نہیں رہے گا شریعت جی۔ اٹھ اٹھ گئی جی؟ ایسی اٹھی کہ اللہ میں اقبال کو کہنا پڑا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو ایمان سے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر بیٹھا ہوا ہے وہ پیجا کپی پیجا جانتے دو پیج کٹی ہوئی ہیں ایک پیجا تھا یہ بڑا یہ صدر تھا پرویز ہے ہاں جی، دوسرا پرویز تھا ہے گانڈو اس کا پنجاب کا گانڈو تو پنجاب کا گانڈو ایمان سے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر بیٹھی ہوئی ہیں سیدہ دیا ہم تو نہیں کہہ سکتے ان کو سیدہ ہاں۔ ادھر وہ بیٹھا بالکل ایسا یہ کیا ہے جی شادی طرف گئے ہوئے ہیں وہ کو چود لیتے ہیں یہ جو وزیر و لوگ ہیں نا یہ تو ماں کے چودنے والے ہیں بہنوں کو چودتے ہیں یار ہاتھ سے چودوانا اور چودنے میں کیا کافروں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں یہ لو کا کہاں سے چدوانا اور چود نائک کا بہن تو اس میں کیا فرق ہے پھر وہ ایسے ساتھ بیٹھا بہت دل جلتا ہے شاہ جی بہت دل جلتا کیا پہن

اگر تم میں سے کوئی برائی کرے گی لوگوں کو ایک سزا دوں گا تمہیں ہی سزا دوں گا امام زین اللہ نے فرمایا بد بخت ہمیں کیوں گمراہ کرنا چاہ کر رہا ہے تو جب نبی کی گھر والی اس سے اللہ یہ فرما رہا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ ہے اگر دوسرا گناہ کریں گے تو رب ان کو ایک سے سزا دے گا اگر سید کو گناہ کرے گا اس کو اللہ دوری سزا دے گا تمہیں شرم نہیں آتی تم خاندان رسالت و رسول کے گھر والے ہو تمہارے گھر میں قرآن اترا تمہارے گھر سے دین دنیا کو ملا ہے تم پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے تمہیں دوری سزا دو یہ امام زین اللہ عبدین فیض القدیر شرح جامع سفید امام دین عبدالرف المناوی کی اور بھی جس روایت روایت کی کتابیں میں میرے خیال میں اس میں بھی آیا وہ جو ہے نا تاریخ دمشق میں بھی ہے بیڑا غرق ہو گیا پڑھا ہزار درمیش مجھے رہتا ہوں کہ سو بھانک پڑھنے